حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا قریش کے کچھ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہم ان سے ملتے یعنی ان کی مجلس میں جا پہنچتے تو وہ بات چیت ختم کر دیتے ہم نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں پھر جب میرے گھر والوں میں سے کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو بات چیت ختم کر دیتے ہیں اللہ کی قسم کسی آدمی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ ان سے اللہ کے لیے اور ان سے میری قرابت کا لحاظ رکھتے ہوئے محبت رکھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک سو چالیس